عبد الملک بن امیر نے موسا بن سعد سے اور انہوں انہوں نے نے اپنے سے روایت کی کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیادت کی تو میں نے عرض کی کیا میں اپنے سارے مال کی وسیعت کر دوں آپ نے فرمایا نہیں میں نے عرض کی تو آدھے کی آپ نے فرمایا نہیں میں نے عرض کی ایک تہائی کی تو آپ نے فرمایا ہاں اور تہائی بھی زیادہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار دو سو چودہ